Pleasant environment. Get ready for a healthy activity. Friendly atmosphere yields tremendous output. Poor surroundings, challenges of today's world. Melting glaciers, global warming is increasing. بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈینٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے and I welcome you all here today to the ninth lecture of environmental psychology students as usual let's start our lecture with a brief review of what we discussed in our last lecture in our last lecture we finished our chapter number one the title of chapter number one was introduction to environmental psychology At this point, rather than giving you a review of the last lecture, let me give you a very brief summary of what we discussed in our last chapter. Students ہمارا پہلا چیپٹر دراصل ہمارا انٹروڈکشن تھا انوائرمنٹل سائیکالوجی کے ساتھ اور اس میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ دراصل انوائرمنٹل سائیکالوجی کا فیلڈ ہے کیا اور اس کے اندر کن چیزوں کو پڑھا جاتا ہے اور ان کے اندر کون سی تھیریز کو اپلائی کیا جاتا ہے کون سی تھیریز سے لرننگس حاصل کی جاتی ہیں اور فیوچر کے اندر آبزرویشنس کو گائڈ کرنے کے لیے کون سا بیسک فریم ورک استعمال کیا جاتا ہے تاکہ انوائرمنٹل سائیکالوجی کے فیلڈ کے اندر مزید ڈیٹا اکٹھا کیا جا سکے اور بہتر سے بہتر نتائج حاصل کیے جا سکیں جس کے مطابق ہم یہ انٹرپریٹ کر سکیں کہ کسی بھی انوائرمنٹ کا اس کے آرگینزمس کے ساتھ کیا ریلیشن شپ تھا اسٹوڈینٹس چیپٹر کا آغاز ہم نے کیا تھا by understanding the meaning of the world environmental psychology اور یہاں پر ہم نے ڈسکس کیا کہ انوائرمنٹل سائیکالوجی کے اندر لفظ انوائرمنٹ اور سائیکالوجی آپس میں مکس اپ کیے گئے ہیں لیکن یہ دراصل دو لفظوں کا مکسچر نہیں ہے انوائرمنٹ سے جب ہم اس کا مطلب لیتے ہیں تو انوائرمنٹ کے بارے میں بے شمار مختلف فیلڈس کے اندر اسٹڈی کیا جاتا ہے مثال کے طور پر لٹریچر کے اندر جب انوائرمنٹ کی بات کی جاتی ہے تو یوزلی اس انوائرمنٹ کے افیکٹو موڈ کے ساتھ مراد لیا جاتا ہے مثال کے طور پر آپ نے مختلف پوئٹریز میں اور مختلف لٹریری انسٹرومینٹس کے اندر مختلف لٹریری کانٹریبیوشنس کے اندر اس طرح کی چیزیں دیکھی ہوں گی کہ رائٹر انوائرمنٹ کو بہت ڈیٹیل میں اور بہت ڈیپلی ایکسپلین کرتا ہے یوزلی جب رائٹرس ڈیٹیل میں اور ڈیپلی انوائرمنٹ کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کے اندر بڑی مائنیوٹ ڈیٹیلس بتاتے ہیں رائٹر اس قسم کی ڈیٹیلس بتاتے ہیں تو اس کے اندر وہ لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں لوگوں نے کس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں یا جنرلی ماحول کے بارے میں بتاتے ہیں اسٹوڈینٹس جب ہم لٹریچر سے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں تقریباً ہر فیلڈ کے اندر انوائرمنٹ کے بارے میں کوئی نہ کوئی ریفرنس ملتا ہے مثال کے طور پر جب ہم ہسٹری کے ریفرنس سے انوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہم انوائرمنٹ کے ان جیوگرافیکل فیچرز کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جنہوں نے کسی نیشن یا کسی سویلائزیشن کو آ, کسی آ, ایک خاص مقام کے اوپر ایک خاص انداز میں مدد کی ہو اس سولاشن کو بننے میں مدد دی ہو یا اس سولاشن کو بکھرنے میں مدد دی ہو جب ہم سائنسز کی طرف آتے ہیں تو ہمیں انوائرمنٹ کے بارے میں مختلف ریفرنسز پیور سائنسز میں سے بھی ملتے ہیں اور میڈیکل سائنسز میں سے بھی ملتے ہیں اسٹوڈینٹس انوائرمنٹ کے بارے میں ہمارے پاس بے شمار ڈیٹا موجود ہے سائیکالوجی کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیہیویئر انسانوں کا بیہیویئر کس طرح سے بہتر طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے as psychology is the science of mind and mental processes and object objective of psychology is to study human behaviour students ہماری اس ڈسکشن سے ہمیں یہ پتا چلا کہ سائیکالوجی اور انوائرمنٹ کو جب ملایا جاتا ہے تو بہت زیادہ انفارمیشن ہمارے پاس اکٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہے اس پوائنٹ کے اوپر جا کر ہم نے یہ سوچنا شروع کیا کہ اس اتنی ساری انفارمیشن کو ہم کس طرح سے ایک بیسک فریم ورک کے تحت سمجھ سکتے ہیں ایک بیسک فریم ورک ایسا فریم ورک جس کے اندر ہم یہ ساری تھیریز کو نہ صرف انٹیگریٹ کر سکیں انکوپریٹ کر سکیں بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم یہ جاننے کی کوشش کر سکیں کہ اس فریم ورک کے اندر جو مختلف انفارمیشن حاصل ہوتی ہے اس کو کس طرح سے انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے اسٹوڈینٹس ہم نے لاسٹ چیپٹر کے اندر تھیریز آف انوائرمنٹل سائیکولوجی کے اوپر ڈیٹیل میں ڈسکشن کی اور یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ ان تھیریز کے اندر ہم یوزلی ڈرا کرتے ہیں سائیکولوجی کے ریفرنس میں سوشل سائیکولوجی اور جنرل سائیکالوجی کی تھیریز کو ان کو استعمال کر کے ہم انوائرمنٹ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو اتنا سارا ڈیٹا بیس ہمارے پاس اویلیبل ہے جو مختلف سبجیکٹس میں انوائرمنٹ کو اسٹڈی کرنے کے بعد ہمارے تک پہنچا ہے اس کو ہم سائیکالوجی کے ساتھ کس طرح سے کمبائن کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے ہسٹوریکل انفلوئنس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے سائیکالوجی کی اولڈ کلاسیکل تھیریز کو سمجھنے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نئی منی تھیریز کو بھی ڈسکس کیا جب ہم منی تھیریز کو ڈسکس کر رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہر تھیری کا ایک اسکوپ ہوتا ہے جس کے حساب سے اس تھیری کو دیکھا جا سکتا ہے بعض تھیوریز اپنی اسکوپ کے ریفرنس میں بہت زیادہ براڈ ہوتی ہیں بہت زیادہ وسیع ہوتی ہیں بعض تھیوریز اپنے اسکوپ کے ریفرنس میں بہت زیادہ نیرو ہوتی ہیں تو ہم تھیریز کے بارے میں کچھ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ بعض تھیریز بہت جنرل ہیں اور بعض تھیریز بہت زیادہ اسپیسیفک ہیں جب تھیریز بہت جنرل ہوتی ہیں تو وہ بہت سارے سبجیکٹس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور بہت سارے پروسیسز کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن جب تھیریز اسپیسیفک ہوتی ہیں تو اس کے اندر ہم ایک خاص نیرو فوکس کے اوپر انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں my details about any subject so students theories general بھی ہو سکتی ہیں اور اسپیسیفک بھی ہو سکتی ہیں تھیریز کے ریفرنس پہ ہم نے مختلف تھیریز کو ڈسکس کیا اور اس کے بعد ہم چلے common framework of environmental psychology کی طرف common framework of environmental psychology میں ہم نے بنیادی طور پر سات گائیڈنگ پروپوزیشنس کو پڑھا جس کے اندر ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ انوائرمنٹل سائیکالوجی دراصل انوائرمنٹ اور سائیکالوجی کو کس طرح سے انٹیگریٹ کرتی ہے اور وہ کون سے گائیڈنگ پروپوزیشنس ہیں جو فیوچر کی ریسرچ کو گائڈ کرتے ہیں اسٹوڈینٹس آج ہم اپنا دوسرا چیپٹر شروع کر رہے ہیں ہمارے دوسرے چیپٹر کا ٹائٹل ہے environmental perception and the use of natural environment جیسا کہ چیپٹر کے ٹائٹل سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اس چیپٹر کے اندر ہم پرسپشن کے بارے میں پڑھیں گے کہ انسان انوائرمنٹ کو کس طرح سے پرسیو کرتے ہیں ایک انوائرمنٹ کو کتنے اینگلس پر رکھ کر دیکھا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انوائرمنٹ کو کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے انوائرمنٹ کو ہیومن بینگس کس طرح سے استعمال کرتے ہیں the world natural environment can be taken to to mean the very natural environment as you can find the natural natural the natural sense اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نیچرل انوائرمنٹ کو کسی بلٹ انوائرمنٹ کے حساب سے بھی دیکھ سکتے ہیں جب بلٹ انوائرمنٹ کی بات ہم کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارا مطلب ہے بلڈنگس ایسی بلڈنگس جو انسانوں نے بنائی ہیں جن کے اندر انسان مختلف قسم کے فنکشنس پرفارم کر سکتے ہیں بلڈنگس کے ساتھ ساتھ ہم گھروں کی بھی بات کر سکتے ہیں اور جب ہم ان بلڈنگس کی بات کرتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ ہر بلڈنگ کا بھی ایک نیچرل انوائرمنٹ اس کے اندر پایا جاتا ہے آپ کسی بلڈنگ کے اندر جاتے ہیں وہاں پر آپ کو پلیزنٹ محسوس ہوتا ہے یا آپ کو کمپلیکیٹڈ محسوس ہوتا ہے it all depends not only upon your perception of then environment but the way that environment is designed some environment are designed specifically to create certain کریں تو انسانوں کے سویلائزیشن کے جتنے بہیویئر پیٹرنس ہیں جس کے اندر ہم کلچرل آرٹ افیکٹس کی بات کر سکتے ہیں جس کے اندر ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کی بات کر سکتے ہیں جس کے اندر ہم انسانوں کے مختلف ہائیلی ڈیولپ فنکشنز کی بات کر سکتے ہیں مثال کے طور پر سوسائٹیز کس طرح سے بنتی ہیں گورنمنٹس کس طرح سے پرفارم کرتی ہیں گورنمنٹس کس طرح سے فنکشن کرتی ہیں ان ساری چیزوں کے ارد گرد کوئی نہ کوئی نیچرل انوائرمنٹ ضرور ڈیزائن کیا جاتا ہے یا تو بلڈنگس ہیں یا نیچرل انوائرمنٹس ہیں اور جب یہ بلڈنگس ڈیزائن کی جاتی ہیں یہ بلٹ انوائرمنٹس ڈیزائن کیے جاتے ہیں تو اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ بلٹ انوائرمنٹس انسانوں کے اس پرٹیکولر فنکشن کو سپورٹ کرتے ہیں انکریج کرتے ہیں یا اس پرٹیکولر فنکشن کو ڈسکریج کرتے ہیں کیا انسان ایک ایسے آفس میں جو گورنمنٹ کا آفس ہے اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہاں کے امپلائیز وہاں پر بیٹھ کے اپنے کام پہ کانسنٹریٹ کر سکیں یا اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہاں پر امپلائیز بیٹھ کے کے اپنے آپ کو محسوس کریں یا یہ محسوس کریں کہ ہم یہاں پر صحیح طرح سے کام نہیں کر سکتے کانسنٹریشن نہ ہو پائے so there are various different factors that can be attached in the meaning of the natural environment students آئیے چلتے ہیں چیپٹر نمبر ٹو کی طرف اور سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس چیپٹر کے کانٹینٹس کیا کیا ہیں اس چیپٹر کے اندر بنیادی طور پر ہم سات مختلف ٹاپکس کو ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کریں گے وہ سات مختلف ٹاپکس کچھ اس طرح سے ہیں number one is elementary psychophysics elementary psychophysics کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم چار بنیادی کانسیپٹس کو ڈسکس کریں گے جو ایکسپلین کرتے ہیں کہ سائیکو فزکس بنیادی طور پر کیا سبجیکٹ ہے اور اس کے اندر کن چیزوں کو پڑھا جاتا ہے جو چار ٹاپکس اس کے اندر انکلوڈ کیے گئے ہیں وہ ہیں number one stimulus detection number two is stimulus recognition number three is stimulus discrimination and number four is stimulus scaling in the chapter number two we are also going to study perception perception کو ہم اس دفعہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پرسپشن دراصل ہے کیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مختلف تھیریز کے ریفرنس میں پرسپشن کو ڈسکس کریں گے کہ مختلف تھیریز کے ریفرنس میں پرسپشن کو کس طرح سے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے اس کے اندر جو ٹاپکس انکلوڈ کیے گئے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں number one is cognitive basis of perception number two is contextual and social basis of perception three is complex perceptual process جب ہم تھیریز آف انوائرمنٹل پرسپشن کی بات کریں گے تو یہاں پر ہم نمبر ون تھیری کو غور سے پڑھیں گے پھر ہم فنکشنلزم کی تھیری کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھیں گے will then discuss the learning theory and then finally we will discuss the probabilistic functionalism students our next topic of this chapter will be environmental cognition اس ٹاپک میں جو سب ٹاپکس ہم پڑھیں گے وہ کچھ اس طرح سے ہیں number one is response to novel اور natural environments and number two is nature and basis of environmental cognition students our next topic will be environmental evaluation. This is a very very important topic سب ٹاپکس یہ ہمارے کانٹریکٹس اور یہ جو فائنل ہے دس از گوئنگ سائیک فس اے برانچ آف سائیکولوجی جس کے اندر یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ فزیکل اسٹیمول کو سائیکولوجیکلی انسان کس طرح سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر جب آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں اور اپنی پڑھائی کے اوپر کانسنٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ساری چیزیں نارمل ہیں تو آپ کی کانسنٹریشن پڑھائی کی طرف اتنی ہو جاتی ہے کہ آپ کو آہستہ آہستہ یہ بات یاد نہیں رہتی کہ پنکھے کی آواز آہستہ آہستہ بند ہو گئی ہے آپ کو باہر سے آنے والا شور مفرڈ آوازوں کے طور پہ تو آ سکتا ہے لیکن آپ اس کو محسوس نہیں کر سکتے اس وقت کیونکہ آپ کا میکسیمم توجہ آپ کی پڑھائی کی طرف ہے دراصل سائیکو فزکس میں یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ فزیکل اسٹیمولائی کس وقت اس لیول کے اوپر آتی ہیں کہ ان کی سائیکولوجیکل انٹرپریٹیشن کی جا سکے ہم نے پچھلے چیپٹر کے اندر یہ ڈسکس کیا تھا کہ جب انوائرمنٹ کے اندر ڈراسٹک چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں تو ہم سڈنلی انوائرمنٹ کی ان چینجز کو نوٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن جب ڈراسٹک چینجز نہیں ہوتی تو ایک لیول آف ہومیوسٹیس یا ایک اسٹڈی اسٹیٹ کا لیول مینٹین رہتا ہے جب ہم انوائرمنٹ کو نوٹس نہیں کر پاتے اکثر اوقات ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ جب ہم کسی ایک خاص ٹاپک پر کسی ایک خاص کام پر کانسنٹریٹ کر رہے ہیں تو ہمیں بعض آوازیں آنا بند ہو جاتی ہیں لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی آواز بہت گونج کے ساتھ ہمیں سنائی دیتی ہے کیا یہ آواز کی انٹینسٹی میں کوئی فرق ہے یا کیا یہ ہماری ذہنی حالت میں کوئی فرق ہے جس کی وجہ سے ہم آوازوں کو مختلف لیولز کے اوپر سن سکتے ہیں ایلیمنٹری سائیکو فزکس میں یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کسی بھی کو وہ بنیادی لیول کون سا ٹچ کرنا ہے with reference to its intensity کہ اس کی سائیکولوجیکل انٹرپریٹیشن ہیومن بینگس کر سکیں اسٹوڈینٹس ایلیمنٹری سائیکو فزکس کے بنیادی طور پر تین آبجیکٹوس ہوتے ہیں نمبر ون کسی بھی کو ڈیٹیکٹ کرنا what is it is the basic question مثال کے طور پر آپ رات کو اندھیرے میں گھر واپس آ رہے ہیں and you happen to be passing through a dark street at the end of the dark street you saw something that looks like the figure of an animal but you are not too sure about it کیونکہ اس وقت لائٹ بہت زیادہ کم ہے آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا جانور اس سڑک کے اس اسٹریٹ کے اینڈ پر اسٹریٹ کو کراس کر رہا ہے ایٹ دیٹ ٹائم آپ اپنے پیپلس کو ڈائلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی ڈیپتھ پرسپشن کی کیوز کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ امیج دراصل کس چیز کا امیج ہے so the basic objective is next over question is recognition. جب آپ اپنے فیزیولوجیکل سسٹم کو اور آپ اپنے سینسری ریسپٹرس کو اکاموڈیٹ کر لیتے ہیں ڈارکنیس کے حساب سے تو وہ انفارمیشن آپ کے برین کے اندر جانا شروع ہو جاتی ہے and that is a time when you perceive the current images and you match those images with such things existing are your mind اور اس کے بعد آپ اس میچنگ کے نتیجے میں ریکگنائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اسٹیمولس دراصل کس چیز کے بارے میں ہے finally you do the scaling scaling means how much of a certain stimulus is there which means at that time if you are happening to be passing through the dark street and you are watching something that looks like the figure of an animal then آپ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس اینیمل کا سائز کتنا بڑا ہے یا کتنا چھوٹا ہے تاکہ آپ اسٹیمولس کے بارے میں بہتر طریقے سے جان سکیں اور اپنے ریئیکشن کو پراپرلی ڈیزائن کر سکیں اسٹوڈینٹس سائیکو فزکس کے یہ چند بنیادی سوالات ہیں اور ان چند بنیادی سوالات کے نتیجے میں سائیکالوجسٹ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی اسٹیمولس کو وہ کون سا لیول اٹین کرنا ہے جب وہ اس لیول پر پہنچ کے نوٹسبل ہو جائے گی اس چیز کے بارے میں ہم تھوڑی سی تفصیل میں بات تھوڑی دیر بات کریں گے لیکن اس وقت آئیے دیکھتے ہیں کہ اسٹیمولس ڈیٹیکشن کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے اسٹیمولس ڈیٹیکشن کا بیسک آبجیکٹو ہے to find out that what is happening around us Now what is is happening around us in in fact different types of energy changes that are taking place the environment. ہمارے ریسپٹرس ان انرجی چینجز کو ریڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں آئیے میں آپ کو ایک سلائڈ کی طرف لے کے چاہتا ہوں جہاں پر ہم اس پروسیس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھ سکتے ہیں اس سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے the basic objective of office detection is detecting the the changes in environment یہ اینرجی چینجز کس طرح کی ہو سکتی ہیں یہ انرجی چینجز کی نیچر الیکٹرو میگنیٹک ہو سکتی ہے الیکٹرو میگنیٹک کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر لائٹ ہے اور الیکٹرو میگنیٹک انرجی کے اندر جو چینجز آ رہی ہیں ہمارے ریسپٹرز ان کو لائٹ اور ڈارکنیس کے پرسپیکٹو میں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں then there could be changes in the mechanical energy of that particular environment جب ہم میکینکل انرجی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہم بات کرتے ہیں ساؤنڈ ویوس کی ہم بات کرتے ہیں ٹچ ریسپٹر کی موومینٹس کی یا مسل ٹینشنس کی یہ ساری چینجز جو ہیں یہ دراصل مکینیکل انرجی کی چینجز ہیں کسی چیز کا انٹینسٹی انکریز ہو جانا کسی چیز کی انٹینسٹی ڈکریز ہو جانا مثال کے طور پر جب ہم کسی چیز کو سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا جو جو کان ہے اور ان کانوں کا جو پردہ ہے وہ اس وقت ہومیوسٹیس میں ہوتا ہے ایک بیلنس اسٹیٹ پہ ہوتا ہے لیکن جیسے ہی ساؤنڈ ویوس آتی ہیں ایئر ڈرم کے ساتھ ٹکراتی ہیں اس کے اندر ارتاش پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس ارتاش کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے in terms of the sound and then finally there could be changes in the thermal energy of the environment اس انوائرمنٹ میں ہیٹ زیادہ ہو سکتی ہے یا ہیٹ کم ہو سکتی ہے ٹمپریچر کیا ہے this provides information about particular environment so students آپ نے دیکھا کہ ہم ہمارے ریسپٹرس کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ ہم ان ریسیپٹرس کو استعمال کر کے انوائرمنٹ کے اندر انرجی چینجز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کون سا minimum level of energy change ہے جس کو ہم ڈیٹیکٹ کر پائیں گے مثال کے طور پر بعض آوازیں اتنی ہائی فریکوینسی پر ہوتی ہیں کہ ہم ان آوازوں کو سن نہیں سکتے بعض آوازیں اتنی لو فریکوینسی پر ہوتی ہیں کہ ہم ان آوازوں کو بھی نہیں سن سکتے جب ہم سننے کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک فریکوینسی کی سرٹن رینج کے اندر چیزوں کی آواز کو سن سکتے ہیں so there comes the concept that every stimulus is detectable up to a certain point but where we point when it we the range then it becomes we can where we can the absolute we can that of stimuli. مثال کے طور پر hold with reference to listening ایک سرٹن لیول کی فریکوینسی کی آواز ہوگی جس سے اوپر ہم آوازوں کو سن سکتے ہیں اس سے نیچے کی فریکوینسی کی آوازوں کو ہم نہیں سن سکتے بالکل اسی طرح سے ہم لائٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں ہم اپنی ویژن کو بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں ہم اپنی ٹچ کو بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ایک سرٹن لیول کا ٹچ ریسپٹرس کو جب ایک سرٹن لیول کا ارتعاش ملے گا اسی وقت ہماری اسکن ریسپٹرس فیل کر سکتے ہیں that something is touching my skin so that minimum level where we come to understand that stimulus is present can be call as absolute threshold students یہاں سے ہم اگلے آبجیکٹو کی طرف چلتے ہیں جس کو سائیکو فزکس میں اسٹڈی کیا جاتا ہے اور ریسپٹرس کی یہ صلاحیت کہ وہ اسٹیمولس کو کس طرح سے ریکگنائز کرتے ہیں اس کو بھی ہم ایک سلائڈ کی مدد سے کچھ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں objective of stimulus recognition is a simple question the stimulus is مثال کے طور پر آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو ایک دم سے دھماکے کی آواز آتی ہے آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ شاید باہر کوئی چیز زمین پر گری ہے کوئی مضبوط ٹھوس چیز زمین پر گری ہے آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ دھماکے کی آواز دراصل گولی چلنے کی آواز ہے آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ دھماکے کی آواز کسی بم کے دھماکے کی آواز ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی سپر سونک جہاز کے سر پر سے گزرنے کی آواز ہو اور جیسے ہی وہ جہاز سر پر سے گزرا ایک دم سے بہت زیادہ دھمک پیدا ہوئی اور وہ دھماکے کی صورت میں ہمارے کانوں تک پہنچی اسٹوڈینٹس ریکگنیشن میں ہم یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ دراصل اسٹیمولس ہے کیا اسٹیمولس کی کیا نیچر ہے یہاں پر اس ٹاسک کو دراصل کچھ چیلنجز درپیش ہوتے ہیں اسٹیمولس ریکگنائز کرنے میں بھی ہمارے کافی آبسٹیکلس ہوتے ہیں جن کو ہمیں سالو کرنا پڑتا ہے جن کو ہمیں کراس کرنا پڑتا ہے in order to find out that what this stimulus is actually about اور ان چیلنجز میں سے کچھ چیلنجز ہوتے ہیں ایسے جن کو ہم سالو کر سکتے ہیں کچھ چیلنجز ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم سالو نہیں کر سکتے However, the important factors over here are number one, novelty of the context. کہ جس context میں وہ stimulus پیدا ہو رہی ہے اس کی کیا یونیکنیس ہے دھماکے کی آواز آپ کو گھر میں بیٹھ کر بھی آ سکتی ہے اور دھماکے کی آواز آپ کو موٹر گاڑیوں کی ایک ورک شاپ پر بھی آ سکتی ہے جب آپ گھر میں بیٹھ کر دھماکے کی آواز سنیں گے تو اس کا مطلب کچھ اور ہوگا کیونکہ آپ کا کانٹیکس بالکل ڈفرینٹ ہے جب آپ اسی آواز کو ایک ورک شاپ پر بیٹھ کر سنیں گے تو اس کا کانٹیکس ٹوٹلی totally ڈفرینٹ ہو جائے گا اب بالکل اسی طرح سے اگر ہم اس کو سائیکولوجیکل میننگس پہ لے لیں تو اگر کوئی صاحب آپ کی تعریف کرتے ہیں اور اس تعریف وہ تعریف اگر آپ کے باس کی طرف سے آئی ہے تو شاید اس کا میننگ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو اور اگر وہ تعریف آپ کے سپارڈینیٹ کی طرف سے آئی ہے تو اس کا میننگ شاید ڈفرینٹ ہو وہ تعریف اگر آپ کے پیرنٹس کی طرف سے آئی ہے تو شاید اس کا میننگ ڈفرینٹ ہو آپ کے کانٹیکس کے اوپر بھی یہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ تعریف کو تعریف بھی سمجھ سکتے ہیں اور اس کو کریٹیسم بھی سمجھ سکتے ہیں so sometimes people are confused and they are asking question is this a compliment or is this a criticism so stimulus recognition is one of the main objective یہاں پر جو دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر ہے that is number of available alternatives کہ دوسرے کون سے اویلیبل آلٹرنیٹیوس ہیں جس کے حساب سے ہم کسی چیز کو پرسیو کر سکتے ہیں اسٹوڈینٹس اسٹیمولس ریکگنیشن کو بھی ہم ایپسلیوٹ تھریش ہولڈ کے پرسپیکٹو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی اسٹیمولس ہمارے لیے کتنی ریکگنائزبل ہو گئی ہے اور کوئی اسٹیمولس ہمارے لیے ابھی تک ویک ہے کسی اسٹیمولس کو ریکگنائز ریکگنائزبل ہونے کے لیے بھی ایک سرٹن تھریش ہولڈ لیول تک پہنچنا پڑتا ہے only then we are able to recognize that is this the picture of an animal or is this the picture of a human being students آئیے چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کوشچن کی طرف the next question with reference to psychophysics is discrimination مختلف اسٹیملائی کے درمیان کس طرح سے ڈسکریمنیٹ کیا جائے یہاں پر میں آپ کو ایک دلچسپ مثال دیتا جاتا ہوں چھوٹے بچے just imagine there is a six months old baby six months old babies are not yet developed enough to understand the deep meaning of the things they are just trying to interpret basic impressions of their parents or significant others who happen to be coming close to them. When these babies are perceiving different types of expressions that are extended towards them, they can interpret a same expression as the expression of joy, as the expression of attachment, and they can interpret the same expression as the expression of withdrawing from that particular person. Misal ke taur par, kids are always afraid of strangers, and when a stranger comes close to them and he smiles, maybe the kid's reaction is not going to be the same as it happens when the child's father smiles towards him. Meaning same expressing same from different people when we look at this scenario from the perspective of psychophysics then we can see کہ جب آپ کو ایک دھماکے کی آواز آتی ہے تو آپ اس دھماکے کی آواز کو کسی بم دھماکے سے بھی تشبیح دے سکتے ہیں کسی فائر سے بھی تشبیح دے سکتے ہیں اور کسی ٹھوس چیز کے فرش پر گرنے سے بھی تشبیح دے سکتے ہیں لیکن آپ کس طرح سے ڈسکریمنیٹ کریں گے کہ ان تینوں میں سے دراصل یہ کس قسم کے دھماکے کی آواز تھی so students over here when we come across this kind a question of just noticeable difference which can noticeable call J and D JND means increase in the intensity of a stimulus above its original level required for a person to notice a difference in the level of intensity. دھماکے کی آواز کو اس بات سے تشبیح دینا کہ یہ کس دھماکے کی آواز ہے اس کا فیصلہ اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس دھماکے کی آواز کو اگر کسی نے قریب سے سنا ہے تو اس کو شاید اس دھماکے کی آواز کی نیچر کے بارے میں زیادہ بہتر پتا ہوگا جن صاحب نے اس دھماکے کی آواز کو ذرا زیادہ دور سے سنا ہے تو ان کو دھماکے کی نیچر کے بارے میں بہت زیادہ کنفیوژنس ہوں گے شاید وہ پراپرلی انڈرسٹینڈ نہ کر پائیں کہ یہ کس قسم کے دھماکے کی آواز ہے دراصل جو صاحب اس آواز کے قریب ہیں ان کے پاس زیادہ انفارمیشن اس دھماکے کی آواز کے بارے میں آ رہی ہے وچ مینس کہ ایسا نوٹسبل ڈفرینس بنانے کے لیے ان کے پاس ریکوزٹ انفارمیشن اویلیبل ہے ان کے پاس اتنی زیادہ انفارمیشن اویلیبل ہے اس دھماکے کے بارے میں کہ وہ یہ ڈسکریمنیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کس چیز کی دھماکے کی آواز ہے لیکن جو صاحب دور ہیں ان کے پاس پراپر انفارمیشن اویلیبل نہیں ہے what is this information this information is actually the intensity of the sound waves intensity of the sound waves will increase or decrease with reference to the person's distance to the place where this bang has taken place simply simple to understand high intensity requires significantly larger increase to produce J and D to produce just noticeable difference اس کی مثال کچھ اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ اگر آپ بہت آہستہ آواز میں میوزک سن رہے ہیں تو آپ تھوڑی سی آواز بھی تیز کریں گے تو آپ کو وہ ڈفرینس فیل ہونا شروع ہو جائے گا کہ آواز تھوڑی سی تیز ہو گئی لیکن امیجن کریں کہ آپ ایک کانسرٹ پہ ہیں جہاں پر بڑے سپیکرز کو استعمال کر کے اور بہت زیادہ ہیوی بیٹ کا میوزک جنریٹ کیا جا رہا ہے اور آواز بہت زیادہ تیز ہے وہاں پر اس اتنی زیادہ تیز آواز میں اگر دو تین پوائنٹس آواز کو اونچا کیا جائے گا تو آپ کو بالکل محسوس نہیں ہوگا کہ آواز اونچی کر دی گئی ہے ہو سکتا ہے کہ اگر آواز کو پانچ دس یا پندرہ پوائنٹس تک بھی اونچا کیا جائے تو آپ کو اس بات کا اندازہ نہ ہو دراصل ویبر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ high intensity I just like the higher level of volume that's creating higher level of sound waves اس کے اندر جب ہمیں نوٹسبل ڈفرینس ڈھونڈنا ہوتا ہے to discriminate between different of I تو ہمیں بہت زیادہ ڈفرینس ریکوائرڈ ہوتا ہے جس طرح لاؤڈ میوزک کے اندر بہت زیادہ آواز کی انٹینسٹی میں اضافہ ہوگا تب ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آواز کے والیوم میں اضافہ ہو گیا ہے کمپیئر ٹو دا سناریو جہاں پر آپ میوزک کو آہستہ آواز میں سن رہے ہیں وہاں پر آپ تھوڑی سی بھی میوزک تیز کریں گے تو آپ کو اس آواز کا اندازہ ہو جائے گا کہ میوزک کی آواز تیز ہو چکی ہے students the next important process is stimulus scaling stimulus scaling means a process for effective commerce with the environment ہم انوائرمنٹ کے ساتھ کس طرح سے انٹریکٹ کرتے ہیں انوائرمنٹ کی انفارمیشن کو کس طرح سے پرسیو کرتے ہیں اور اس پرسپشن کی بیسس کے اوپر ہم اپنا ریئیکشن کس طرح سے ڈیزائن کرتے ہیں The magnitude of the stimulus as scaled by the perceiver to determine the magnitude of the response deemed necessary to deal with it. مثال کے طور پر جب ہم نے دھماکے کی آواز کی مثال دی اگر دھماکے کی آواز بہت زیادہ ہے تو ان صاحب کا ریئیکشن بھی اسی حساب سے ڈفرینٹ ہوگا اگر دھماکے کی آواز بہت کم ہے تو ان صاحب کا ریئیکشن بھی اس دھماکے کی آواز کی انٹینسٹی کے حساب سے ہوگا ہو, ہو سکتا ہے کہ دھماکے کی آواز اگر بہت زیادہ ہے gentleman might that that there is is the the the However, if sound of bang very, very low, then sitting unperturbed, thinking something have fallen down on ground. So students, stimulus scaling کے اندر ہم اپنا ریشن ڈیزائن کرتے ہیں اکارڈنگ یہاں سے ہم اپنے لیکچر کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور میں آپ کو لے کے چلتا ہوں پرسپشن کی طرف آئیے دیکھتے ہیں کہ پرسپشن کے ٹاپک کے اندر ہم نے کون سے سب ٹاپکس انکلوڈ کیے ہیں اسٹوڈینٹس ہم سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پرسپشن کا پروسیس دراصل ہے کیا اور پھر ہم پرسپشن کو انڈرسٹینڈ کریں گے with number two is contextual and social of perception and number three is complex perceptual process understanding process in its entirety to be able to understand that how complex information about complex that particular perception students جب بھی ہم perception کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں شاید اس کا مطلب کچھ اس طرح سے آتا ہو کہ پرسپشن کا مطلب ہے کسی چیز کو دیکھنا کسی چیز کو سمجھنا کسی چیز کے بارے میں جاننا جب میں آپ کو یہ تین الفاظ بولتا ہوں دیکھنا سمجھنا اور جاننا تو آپ ان تین الفاظ کے میننگ کی انٹینسٹی کے حساب سے پرسپشن کے لفظ کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ کسی چیز کو آپ سمپلی دیکھ رہے ہیں اور اس کے بارے میں انفارمیشن کو اپنے مائنڈ کے اندر اسٹور کر رہے ہیں جاننے سے مطلب ہم انسائٹ بھی لے سکتے ہیں کسی چیز کے بارے میں انسائٹ حاصل ہو جانا انسائٹ کی مثال کچھ بالکل اس طرح سے ہے کہ جس طرح عموماً بچے سائیکل سائیکل چلانا سیکھتے ہیں چار پانچ سال کی عمر کے دوران عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب بچے چار پانچ سال کی عمر کو اٹین کر لیتے ہیں تو ان کا انٹرسٹ سائیکل چلانے میں بڑھتا چلا جاتا ہے دراصل ہوتا یہ ہے کہ بچوں کے اندر اتنی فزیکل پاور ڈیولپ ہو جاتی ہے اور ان کی کینسٹک سینس جس کا مطلب ہے کہ ان کی اپنی باڈی کو بیلنس کرنے کی سینس بھی اتنی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ اب وہ سائیکل چلانے کے کمپلیکس پروسیس کو سیکھ سکتے ہیں اسی وجہ سے ان کے اندر یہ انٹرسٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن سائیکل کی طرف جاتے وقت ان کو خوف محسوس ہوتا ہے کہ سائیکل کو جب میں دو پہیوں پر چلاؤں گا تو میں اس پر سے گر سکتا ہوں عموماً جب آپ لوگوں سے پوچھیں کہ آپ نے سائیکل چلانا کس طرح سے سیکھی تھی تو آپ کو کچھ اس طرح کی بات بتائیں گے کہ میں چھوٹا بچہ تھا میرے بابا نے مجھے سائیکل لے کے دی اور مجھے سائیکل پر بٹھایا اور میرے ہاتھ سائیکل کے ہینڈل پر رکھے اور انہوں نے پیچھے سے مجھے پکڑا اور انہوں نے کہا کہ بیٹا صرف پیڈل مارو اور سامنے دیکھو اور یہ بھول جاؤ کہ تم گر جاؤ گے کیونکہ میں نے تمہیں پیچھے سے پکڑا ہوا ہے بچہ ہینڈل کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے اور پیڈل چلانی شروع کر دیتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ دیکھتا ہے کہ وہ سائیکل چلا رہا ہے all this while the child is is thinking that he being held by his father from behind لیکن جیسے ہی وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کے والد صاحب نے اس کو نہیں پکڑا ہوا that is a moment when the child says wow because at that moment using all of his physical power all of his kinesthetic sense to balance his body new trick and he is performing new trick without of his father عموماً جب بچے سائیکل چلانا سیکھ جاتے ہیں تو ان کی لائف کے اندر ایک بہت بڑی چینج پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ for the first time in their life now they are able to operate a certain vehicle اور یہ وہیکل جو ہے اس کی اسپیڈ بھی زیادہ ہے اور اس کو استعمال کر کے وہ چھوٹے ڈسٹینسز کی بجائے کنسیڈریبلی بڑے ڈسٹینسز تک جا سکتے ہیں اسی لیے عموماً جب بچے سائیکل چلانا سیکھ لیتے ہیں تو ان کے پیرنٹس کو عموماً یہ شکایت ہوتی ہے کہ بچے گم ہو جاتے ہیں ادھر ادھر نکل جاتے ہیں کیونکہ بچے سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں the bottom line is that when the child learns to ride a bicycle that is a moment of insight for the child that is an aha experience wow experience for that particular child جب ہم پرسپشن کی بات کرتے ہیں تو پرسپشن کے اندر بھی جب کسی بات کی کوکنیشن ہو جاتی ہے جب ہم کسی چیز کو جان لیتے ہیں تو وہ جاننے کا عمل اور وہ کنکلوژ جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کا ایک پارٹ بن جاتا ہے اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ نے پرسپشن کو استعمال کرتے ہوئے کتنے زیادہ پوائنٹس کو سیکھا اور وہ سارے انسائٹس اگر آپ کبھی ڈاکومینٹ کرنے کی کوشش کریں تو آپ کے پاس شاید اتنی زیادہ سیاہی نہ ملے یا اتنے زیادہ کاغذ نہ ملے کہ آپ وہ سارے انسائٹس لکھ سکیں جن کو آپ حاصل کرتے ہیں اپنے پرسپچل پروسیس کو استعمال کرتے ہوئے تو اسٹوڈینٹس ہم بات کر رہے تھے کہ جب ہم پرسپشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم عموماً یہ کہتے ہیں کہ ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں اور چیزوں کو جانتے ہیں زیادہ تر پرسپشن کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ perception is a process very close to observing something or watching something using eyes نا through the vision we perceive different environmental states ہمیں اپنی انوائرمنٹ کے بارے میں اپنی ویژن سے سب سے زیادہ انفارمیشن حاصل ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ جتنی بھی انفارمیشن ہمارے مائنڈ میں جاتی ہے تھرو آر آئیز ہمارے مائنڈ میں اس انفارمیشن کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن آلریڈی ہوتی ہے ہم اس نئی انفارمیشن کو کمپیئر کر سکتے ہیں اپنی پرانی انفارمیشن کے ساتھ دنیا کے بارے میں جاننے میں ہمیں سب سے زیادہ انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے ہماری ویژن کی صلاحیت ویژن کو استعمال کرتے وقت ہم انوائرمنٹ کے بارے میں بہت ساری چیزوں کو سیکھتے ہیں نہ صرف ہم انوائرمنٹ کے بارے میں جانتے ہیں بلکہ ہم دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں مثال کے طور پر ہم کسی بھی انوائرمنٹ میں جا کے اس کے جو بھی ویژول اینگلس ہیں ان کو پرسیو کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انوائرمنٹ اچھا ہے یا یہ انوائرمنٹ برا ہے یا یہ انوائرمنٹ ڈسکسٹنگ ہے ہم ویژن کو استعمال کرتے وقت اپنی دوسری سینسز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کسی ایک تصویر کو دیکھ کر جس کے اندر بہت زیادہ پولوشن دکھائی گئی ہو شاید آپ آوازوں کو بھی سن سکتے ہیں شاید آپ اپنی امیجنیشن میں اس پولوشن کو اسمیل بھی کر سکتے ہیں لیکن ویژن کا سب سے زیادہ بہتر استعمال ہوتا ہے ہماری انٹرپرسنل کمیونیکیشن سچویشن میں انٹرپرسنل کمیونیکیشن سچویشن میں سائیکولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا زیادہ تر جو کمیونیکیشن ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو that is through their body language body language plays about eighty percent of the part in helping understand about other people and verbal language plays only about twenty percent of the entire part اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دکھاتا ہوں مثال کے طور پر آپ نے کبھی کسی صاحب کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے ہا ہا ہا بہت افسوس ہوا آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے can you ever think of any example like that یہاں پر آپ نے کیا چیز دیکھی آپ نے دیکھا کہ ایک ایسا میسج جس کا کنٹینٹ بہت زیادہ سیڈ ہے بہت زیادہ اداس ہے اس کو کنیکٹ کیا گیا ہے ایسی باڈی لینگویج کے ساتھ that up to the level of extreme extreme excitement نا نو بڈی کین ایور سے ہا ہا ہا مجھے بہت افسوس ہوا کہ آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے آپ شاید یہ کہیں گے کہ شاید یہ انسان پاگل ہو چکا ہے دراصل یہ اگزامپل میں نے اس لیے آپ کو دی کہ آپ یہ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ ہماری کمیونیکیشن کے اندر verbal language only plays of the part and uh body language plays about eighty percent of the part اور باڈی لینگویج کو ہم پرسیو کر رہے ہوتے ہیں اپنی ویژن کے ساتھ جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں مختلف فیسز کو دیکھا اور ان فیسز کو ہم نے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی with reference to the expression that was frozen on those faces ان ایکسپریشنس کو آپ پرسیو کر رہے ہیں اپنی ویژن کو استعمال کر کے اور وہ ایکسپریشن جب آپ کے مائنڈ میں جاتے ہیں تو ان ایکسپریشنس کو میچ کیا جاتا ہے اس طرح کے دوسرے ایکسپریشنس کے ساتھ جو آپ کے مائنڈ کی لائبریری کے اندر آلریڈی ایکزسٹنگ ہیں اور کرنٹ انفارمیشن کو پریویس انفارمیشن کے ساتھ میچ کرنے کے بعد آپ کوئی کنکلوژن بناتے ہیں کہ یہ ایکسپریشن جو ہے یہ اداس ہے یا ایکسائٹمنٹ کا ایکسپریشن ہے یا خوشی کا ایکسپریشن ہے سو اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ ہمیں دنیا کے بارے میں جاننے کے عمل کے اندر سب سے زیادہ ہیلپ کرتی ہے ہماری ویژن اب ہم چلتے ہیں اپنے لیکچر کے اگلے ٹاپک کی طرف جس کا نام ہے انوائرمنٹل پرسپشن ہم نے ابھی تک پرسپشن کے بارے میں بات کی جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ پرسپشن کا مطلب ہے کہ ہم اپنی فائیو سینسز کو استعمال کرتے وقت کرتے ہوئے دنیا کے بارے میں سیکھیں لیکن جب ہم انوائرمنٹل پرسپشن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو انوائرمنٹل پرسپشن اس سے تھوڑا سا بڑھ کے ہے اور اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے environmental perception is more than the the summation of all sensory ساری سینسری ریسپٹرس کو استعمال کر کے جو انفارمیشن ہمارے پاس جا رہی ہے اگر ہم اس کو پرسیپشن کا نام دیتے ہیں تو انوائرمنٹل پرسیپشن اس سے ذرا بڑھ کر ہے انوائرمنٹل پرسیپشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر تین پروسیسز بہت امپورٹنٹ ہیں process number one is labelling process number two is describing and process number three is attaching meaning to the world around us Like we discussed in the initial questions of psychophysics, that the first objective of our sensory receptor is to find out that what is it, detect something. You can call it labeling, identifying that what is happening around us, what this stimulus is about. جب ہم اس انفارمیشن کو لیبل کر لیتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ ہمارا انسائٹ جو اس انفارمیشن کے ساتھ اٹیچ ہے ہمارا میننگ جو ہم اس انفارمیشن کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اس کے بعد لیبل کرنے کے بعد ہم اس انفارمیشن کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ یہ انفارمیشن اس چیز کے بارے میں ہے مثال کے طور پر آپ ایک صاحب کے فیشیل ایکسپریشن دیکھتے ہیں جو بہت خوشی والے فیشیل ایکسپریشن ہیں تو آپ اس کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید یہ صاحب اس وجہ سے بہت خوش ہیں کہ ان کی تنخواہ میں اضافہ ہو چکا ہے then finally you attach meaning to the world around us ہمارے ارد گرد کی جو دنیا ہے یہ دنیا ہمارے لیے میننگ فل ہونی چاہیے اس دنیا کے اندر جتنی بھی انفارمیشن ہمیں مل رہی ہے انسانوں کے بارے میں یا انوائرمنٹ کے بارے میں ان اس ساری انفارمیشن کے ساتھ کوئی میننگ اٹیچ ہے مثال کے طور پر بچوں کے لیے پروٹیکٹیو انفارمیشن بہت میننگ فل بنا کے پیش کرنی پڑتی ہے جب بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے سڑک کراس کرنی ہے تو بچوں کو ساتھ یہ بھی سکھانا پڑتا ہے کہ اگر آپ سڑک کراس کرتے ہوئے کوئی مسٹیک کریں گے this can end up in fatal result child probably at that time is not aware road and taking the protection we are now attaching meaning packets of information that are coming to our mind students آئیے یہاں سے آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوپنیٹو بیسس کے اوپر پرسپشن کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں ہم آئیے یہاں پر میں آپ کو ایک بہت خوبصورت سین کی تصویر دکھاتا ہوں this is a beautiful picture of a waterfall waterfall کی بیس پہ پانی کے اندر you can see a gentleman who is floating in a boat یہ سین دیکھ کر آپ کے ذہن میں کیا خیالات آتے ہیں اس سین کو آپ مختلف طریقوں سے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں جب آپ اس سین کو مختلف طریقوں سے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس کے ساتھ مختلف قسم کے میننگس اٹیچ کر دیں گے اس کے ساتھ آپ ایک فزیکل میننگ بھی اٹیچ کر سکتے ہیں فزیکل میننگ اٹیچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سین کے کانٹینٹ کو دیکھ رہے ہیں آپ واٹر فال کو دیکھ رہے ہیں آپ ایک خوبصورت ماحول کو دیکھ رہے ہیں and you come to see that physically this environment is very healthy is very beautiful is very calm اور then you can also perceive the same picture with reference to the social scenario. Maybe one person who's watching that picture, who's feeling very lonely, might say, look at this guy who's uh, floating this boat in the water. He's very lonely. He's probably all by himself. There is no other person around him. And then this picture, if it is perceived in this manner, can create the meaning of loneliness in that particular person's mind. Meaning کیا یہ تصویر دیکھنے کے بعد آپ کو آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ تصویر کسی پاکستانی انوائرمنٹ کی تصویر ہے یا یہ کسی ویسٹرن کنٹری کے انوائرمنٹ کی تصویر ہے اگر آپ تصویر کے کانٹینٹ پہ غور کریں تو آپ کو شاید اس بات کا اندازہ نہ ہو کہ یہ پاکستان کے ماحول کی تصویر ہے یا کسی ویسٹرن کنٹری کے ماحول کی تصویر ہے کیونکہ دس از اے واٹر فال اور یہ واٹر فال پاکستان کے اندر بھی بہت خوبصورت ہیں اور باہر کے ملکوں میں بھی بہت زیادہ خوبصورت ہو سکتی ہیں لیکن جس چیز سے یہ تصویر یہ انفارمیشن میننگ فل آپ کے لیے بنتی ہے that is the person who is floating the boat in that waterfall at the base of the waterfall do you think played this kind sports Pakistan اور this kind sports more common in western countries اس انفارمیشن کو جب آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ تصویر کے بارے میں مزید بہتر کنکلوژ بنا سکتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تصویر کو کلچرل پرسپیکٹو سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستانی کلچر کے اندر اگر اس قسم کی اسپورٹس کامن ہے تو آپ شاید یہ کہیں گے کہ یہ ایک پاکستانی تصویر ہے لیکن اگر آپ اس قسم کے امیجز کو ویسٹرن میڈیا کے اندر دیکھنے کے عادی ہیں تو آپ شاید یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تصویر شاید امیرکا کی ہے یا کینیڈا کی ہے یا شاید ہالینڈ کے کسی علاقے کی ہے so every information that is coming down to students کو نیچرلی دیکھ کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں خوبصورت ہے اور اس تصویر کو دیکھنے کے بعد very calm and peaceful and serene اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے لائف فیل ہوتی ہے اس تصویر کو دیکھنے کے بعد when you are watching picture from this particular perspective then this is your aesthetic sense could also see that may be I wish that I could also get engaged in kind of sports but how can I do that اگر یہ کسی ویسٹرن کنٹری میں ہوتی ہے تو مجھے شاید ویسٹرن کنٹری میں جانا پڑے گا اور وہاں پر جانے کے لیے مجھے بہت زیادہ ریسورسز استعمال کرنے پڑیں گے اس میں بہت زیادہ پیسے خرچ ہو سکتے ہیں یا اگر یہ اسپورٹس پاکستان میں ہوتی ہے تو کہاں پر ہوتی ہے کیونکہ یہ اسپورٹس بہت یونیک لگ رہی ہے تو شاید اس کے اوپر بہت زیادہ خرچہ آتا ہو تو آپ اس تصویر کو اکنامک پرسپیکٹو سے بھی دیکھ سکتے ہیں اسٹوڈینٹس آپ نے یہ تصویر دیکھی میں نے مختلف پرسپیکٹو ایکسپلین کیے میں صرف ان پرسپیکٹو کے دوبارہ سے نام لوں گا تاکہ آپ اپنے مائنڈ میں ریفریش کر سکیں کہ کسی بھی ایک سین کو کسی بھی ایک انفارمیشن کے پیکٹ کو ہم کتنے انداز سے دیکھ سکتے ہیں ہم انفارمیشن کو پرسیو کر سکتے ہیں with reference to the physical nature of that information with reference to the social nature of that information we can perceive certain scene with reference to its cultural impact value and finally their economic value as well so ہم جتنی بھی انفارمیشن حاصل کر رہے ہیں اس دنیا کے بارے میں وہ شاید ان چار پانچ طریقوں کے ذریعے ہم اس انفارمیشن کو پرسیو کر سکتے ہیں فرینڈس آئیے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم اپنی انوائرمنٹ کو جب میننگس دینا شروع کر دیتے ہیں ہم اپنی پرسپشن کو ڈفرینٹ میننگس دینا شروع کر دیتے ہیں تو ہم اپنی انوائرمنٹ کو پھر فائنلی کس طرح سے اسیس کرتے ہیں ہماری مینٹل اسیسمنٹ ایک سرٹن انوائرمنٹ کے بارے میں کس طرح سے بنتی ہے یہاں پر میں آپ کو ایک اور تصویر دکھانا چاہوں گا this is a very popular painting and in this painting you are seeing different birds اور یہ باد بان والی کشتیاں ہیں اور یہ پینٹنگ ہے اور سمندر میں آپ کو کشتیاں تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے یہ تصویر دیکھ کے اوکے جو ہم نے پچھلے پرسپیکٹو ڈسکس کیے ان پرسپیکٹو کے حساب سے کیا آپ اس تصویر کو دیکھ سکتے ہیں وہ پرسپیکٹو کچھ اس طرح سے تھے ہم کسی بھی تصویر کو اس کے فزیکل کنٹینٹ کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں سوشل پرسپیکٹو سے دیکھ سکتے ہیں کلچرل پرسپیکٹو سے دیکھ سکتے ہیں ایستھیٹک پرسپیکٹو سے دیکھ سکتے ہیں اور اکنامک پرسپیکٹو سے بھی کسی چیز کو دیکھ سکتے ہیں کیا آپ اس تصویر کو دیکھنے کے بعد ان سارے پرسپیکٹوس کو استعمال کرتے ہوئے اس تصویر کے بارے میں مختلف قسم کی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں of course you can do that because you are very intelligent no let me tell you that there are three windows for us to look at the information اور to look at the world around us and those three important windows are number one our culture and number two is needs and preference number three is the future ہم جو بھی انوائرمنٹ کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرتے ہیں اس کا ایک کلچرل میننگ ہوتا ہے ہم کلچر کی ونڈو سے دنیا کو دیکھ سکتے ہیں کلچر کی ونڈو سے دنیا کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک صاحب جو پہاڑی علاقے کے کلچر میں رہنے کے عادی ہیں اور پہاڑی علاقوں کے کلچر کے رسوم و رواج کے اندر پلے بڑے ہیں وہ شاید اس قسم کے کلچر کے اندر زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہوں اب ان صاحب کو اگر ہم بھیج دیتے ہیں کسی ویسٹرن کنٹری کے اندر تو یہ صاحب نیچرلی ایک کلچرل ڈائیکاٹمی کو دیکھیں گے کیونکہ جس کلچر کے اندر یہ پلے بڑے ہیں جس کلچر کے اندر جو ویلوز انہوں نے سیکھی ہیں شاید ویسٹرن کنٹری کے اندر جا کر ان کو بہت زیادہ ڈفرینٹ ویلوز نظر آئے لائف ان کو بہت زیادہ ڈفرینٹ نظر آئے اور جب ویسٹرن کنٹری کے اندر جا کے وہ اپنی کلچرل ویلوز کو پریکٹس کرنا شروع کریں گے تو ویسٹرن کنٹریز کے انہیبیٹنٹس ان کو کس طرح سے دیکھیں گے that is a very interesting debate these days and the debate is about culture shock but how at this point we are not discussing culture shock my at look at from the perspective of our culture Pakistan میں کتنی قسم کے کلچر پائے جاتے ہیں اگر آپ کبھی غور کریں تو پاکستان میں شاید ہر تیس پینتیس منٹ مائلس کا ٹریول کرنے کے بعد کلچر کے اندر چینج آنا شروع ہو جاتی ہے اور اگر آپ سو میل کا فاصلہ طے کریں تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کلچر کے اندر ڈراسٹک چینجز آئی ہیں جب کلچر کے اندر ڈراسٹک چینجز آتی ہیں تو لوگوں کے بہیویئر پیٹرنس کے اندر بھی چینجز آتی ہیں کلچر دراصل کلچر کا مطلب کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ کلچر ہمیں دیتا ہے ہمارے نارمس ہماری ویلوز اور ہمارے جنرل بہیویئر پیٹرنس جب ہم نارمس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز کو کس طرح سے کرنا چاہیے جیسا کہ ہم نے شروع کے چند لیکچرز میں ڈسکس کیا کہ نومیڈک کلچر کے اندر نارم یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ انڈیپینڈنٹ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور ایسے بچے جو انڈیپینڈنس کے بہیویئر کو ایگزیبٹ کرتے ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے because this is the norm of the nomadic culture however when we get in desert culture اور when we get the agricultural culture تو وہاں پر اوبیڈینس کو بہت زیادہ ویلو دی جاتی ہے so when people from both of these کلچریکٹ ویچ ادر نیچرلیزمیٹ یہاں پر ایک اور جو ہمارے پاس ہے دنیا کو دیکھنے کے لیے ہماری نیڈس اور پرفرنس کیا ہے یہاں پر آپ ایک چھوٹا سا تجربہ کر سکتے ہیں اگر کبھی آپ کو بہت زیادہ بھوک لگی ہو اور ابھی آپ کو کھانا نہ مل رہا ہو کیونکہ کھانا ابھی تیار نہیں ہوا تو آپ کس قسم کے ٹیلی ویژن پروگرامس دیکھتے ہیں کیا آپ کی دلچسپی کوکنگ کے پروگرامس کے اندر بڑھ جاتی ہے رمضان کے مہینے میں جب مسلمان روزے رکھتے ہیں تو اس وقت سارے لوگ شام کے وقت تقریباً تھک چکے ہوتے ہیں تقریباً ایگزاسٹ ہو چکے ہوتے ہیں and that is a time when most of the cooking programmes are being tele telecasted on the vision یہاں پر آپ کے لیے ایک دلچسپ بات یہ بھی ہوگی کہ اگر آپ کبھی نوٹس کریں کہ کوکنگ کے پروگرامز ٹیلی ویژن پر کس وقت پر دکھائے جاتے ہیں تو شاید آپ کو اندازہ ہو کہ عموماً ایسی ٹائم سلاٹس کے اوپر کوکنگ کے پروگرام دکھائے جاتے ہیں جب لوگوں کو بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے لنچ ٹائم سے کچھ دیر پہلے یا ڈنر ٹائم سے کچھ دیر پہلے لیکن یہاں پر یہ بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ کیونکہ کوکنگ موسٹلی پاکستان کے کلچر کے اندر خواتین کرتی ہیں تو خواتین کیونکہ لنچ ٹائم سے کچھ عرصہ پہلے نیچرلی بزی ہوں گی تو شاید اس اس فیکٹر کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے سو so اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ ہماری نیڈس اور ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں جب ہم کسی بھی انفارمیشن کو پرسیو کرتے ہیں ہم دراصل اپنی نیڈس اور پریفرنس کے حساب سے اس انفارمیشن کو اپنے لیے میننگ فل بنا رہے ہوتے ہیں the next important window that we have has is the window of future کہ کسی چیز کا فیوچر پرسپیکٹو کیا ہے کسی چیز کا مستقبل کیا ہے جو چند تصاویر آپ نے دیکھی ان تصاویر کو کیا آپ فیوچر کے پرسپیکٹو میں دیکھ سکتے ہیں یا ٹائم کے پرسپیکٹو میں دیکھ سکتے ہیں نیچرلی جب آپ پینٹنگ دیکھتے ہیں تو اس پینٹنگ کے اندر آپ کو شاید یہ فیلنگ آتی ہو کہ یہ پینٹنگ شاید پرانے زمانے میں ہے تو جسٹ امیجن فور وائل کہ آپ اس تصویر کے اندر چلے گئے ہیں اور آپ اس ماحول کے اندر چلے جا, چلے گئے ہیں are you looking towards a future right now of course you are looking towards a future you are thinking that if I into this environment تو میں یہاں پر کیسے زندگی گزاروں گا میں اگر یہ جاب کر لیتا ہوں تو یہاں پر میرا مستقبل کیا ہوگا میں اگر یہ کام کرتا ہوں تو یہاں پر میرا مستقبل کیا ہوگا میں اپنے گھر کی سیٹنگ چینج کر لیتا ہوں تو یہاں پر ہمارا مستقبل کیا ہوگا اس سیٹنگ کو چینج کرنے کے بعد ہمارے بہیویئر پیٹرنس کے اوپر کیا فرق پڑے گا کیا یہ سیٹنگ اچھی ہے یا اچھی نہیں ہم اس فیصلے کو فیوچر کے ریفرنس میں ضرور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں سو so, اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ جب ہم انفارمیشن کو پرسیو کرتے ہیں تو ہمارے پاس تین کھڑکیاں ہیں جن کے تھرو ہم انفارمیشن کو حاصل کرتے ہیں and and and those three three windows are are number number number one culture two is is needs the future perspective students آئیے یہاں سے چلتے ہیں اگلی بیسس آف پرسپشن کی طرف and the next basis of perception that I have is contextual basis of perception کسی چیز کا کانٹیکسٹ کیا ہے آپ کو سلائڈ پر ایک تصویر نظر آ رہی ہوگی ایک موبائل فون کی you like this mobile phone of course you do like it think you think this mobile phone is expensive اور cheap looks like kind of expensive. کیا اگر آپ نے یہ موبائل فون اپنے ہاتھ میں پکڑا ہو اور آپ اپنی یونیورسٹی جا رہے ہوں تو کیا آپ تھوڑا سا امپورٹینٹ فیل کر رہے ہیں ڈی یو فیل دیٹ کہ آپ کے اندر تھوڑا سا ایٹیچیوڈ آ گیا ہے کیونکہ آپ نے ایک بڑا ایکسپینسو موبائل اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے آف کورس ہم کسی بھی چیز کے بارے میں اس قسم کی انفارمیشن ضرور حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں پرسپشن از یوزلی کانٹیکسچل کوئی ایک سرٹن موبائل فون جب آپ دیکھتے ہیں اور جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اس موبائل فون کو اپنے ہاتھ میں پکڑوں گا تو آپ اس تصویر کو ایک کانٹیکس کے اندر ضرور دیکھتے ہیں اور وہ کانٹیکس شاید آپ کے کلاس روم کا کانٹیکسٹ ہو آپ کی یونیورسٹی کا کانٹیکسٹ ہو یا آپ کے آفس کا کانٹیکسٹ ہو آپ اس کانٹیکسٹ کے اندر اس انفارمیشن کو لے جا کے اس انفارمیشن کو ٹیسٹ کرتے ہیں and then you find out certain meaning for yourself so perception is contextual what we see اور what we do not see in our world depends upon our culture, it depends upon our social context, it depends upon gender, it depends upon individual differences. When we talk about gender, there is characteristic ways that females come to appreciate certain things and there are characteristic ways that males come to appreciate certain other things. مثال کے طور پر جب ہم گاڑیوں کی بات کرتے ہیں تو گاڑیوں کے ماڈلس جب ڈیزائن کیے جاتے ہیں تو ایسے ماڈلس جن کی مارکیٹ کے بارے میں مارکیٹرس نے یہ سوچا ہو کہ خواتین میں عام کرنی ہے تو گاڑیوں کے کلرس بالکل ڈفرینٹ ہو جائیں گے گاڑیوں کی شیپس ڈفرینٹ ہو جائیں گی گاڑیوں کے اندر سیٹنگ ارینجمنٹ اور اس طرح کی ساری چیزیں ڈفرینٹ ہونا شروع ہو جائیں گی کیونکہ جینڈر کے حساب سے بھی ہم چیزوں کو پرسیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسٹوڈینٹس آپ نے آج دیکھا کہ پرسیپشن ایک سمپل پروسیس نہیں ہے پرسیپشن کا مطلب صرف ویژن نہیں ہے پرسیپشن کا مطلب ہے کسی چیز کو دیکھنا کسی چیز کو سمجھنا اور کسی چیز کو جاننا جب ہم دنیا کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرتے ہیں تو ہمارے پاس تین امپورٹنٹ ونڈوز ہیں اس انفارمیشن کو پرسیو کرنے کی that is our culture that is our needs اور اس کے ساتھ ساتھ کہ اس کا فیوچر کیا ہے پرسیپشن کی کانٹیکسچل اور سوشل بیسس بھی ہوتی ہے ہم کسی بھی انفارمیشن کو اپنے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں اور اپنے سوشل سناریوں کے کانٹیکس میں بھی دیکھتے ہیں اسٹوڈینٹس یہاں پر ونس اگین ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے امید ہے آپ کو یہ لیکچر بہت انٹرسٹنگ لگا ہوگا اور اگلے لیکچر میں ہم پرسیپشن کے ٹاپک کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کریں گے اور چیپٹر ٹو کے ٹاپکس کو بھی تھوڑا سا ایکسٹینڈ کریں گے یہاں پر مجھے اجازت دیجیے لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو یہ یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنا خوب دھیان رکھیے گا خوش رکھیے گا ایکسائٹیڈ رہیے گا اور انوائرمنٹل سائیکالوجی پڑھتے رہیے گا حافظ